عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر عذر کے دو نمازیں ایک ساتھ پڑھیں وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے میں داخل ہوا جامع ترمزی حدیث نمبر 188 یہ حدیث ضعیف ہے